ابو حمزہ نے آمش سے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ میں قائص اور سہل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور زکریہ نے کہا ان سے شعبہ نے اور ان سے ابن ابی لیلا نے کہ ابو مسعود اور قیص رضی اللہ عنہ جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تیرہ